ایوب نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ آیت سو تم اپنے کھیت میں آؤ جس طرح چاہو کے بارے میں فرمایا کہ پیچھے سے بھی آ سکتا ہے اور اس حدیث کو محمد بن یاہجہ بن سعید قطان نے بھی اپنے والد سے انہوں نے عبید اللہ سے انہوں نے نافع سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو ستائیس